فرض شناس ڈفی ڈفی اکثر اپنی آنٹی سے ملنے جاتا تھا وہ اس کے ساتھ مہربان تھی اور اس نے اسے اپنے گھر کا کام کرتے ہوئے کھیلنے دیتی تھی جب دورہ ختم ہو جاتا تو وہ ہمیشہ کچھ سامان باندھ کر اسے گھر لے جانے کے لیے دیتی ایک دن ڈفی کی خالہ نے اسے ایک بڑا چاکلیٹ کیک دیا اس نے ڈفی سے کہا کہ اسے مضبوطی سے پکڑے اور اسے گرنے نہ دے ڈفی نے گھر واپس جاتے وقت کیک کو اپنے ہاتھوں کے درمیان مسل دیا او نہیں جب وہ وہاں پہنچا تو کیک پاؤڈر کی طرح ہو گیا تھا کیا ہم اس طرح کیک لے جاتے ہیں ڈفی اس کی ماں نے گھورا آپ کو اسے پتوں سے لپیٹ کر اپنی ٹوپی کے نیچے رکھنا چاہیے تھا ایک ہفتے بعد ڈفی کی خالہ نے اسے مکھن کا ایک بڑا ٹکڑا دیا اس نے اسے احتیاط سے پتوں سے لپیٹ کر اپنی ٹوپی کے نیچے رکھ دیا پھر وہ چلنے لگا وہ یہ ایک گرم دن تھا ڈفی کے گھر پہنچنے تک اس کے چہرہ پر مکھن پھیل گیا تھا مکھن اس کے قمیض پر بھی ٹپک رہا تھا ٹپ ٹپ ٹپ کیا گڑبڑ ہے ڈفی کی ماں اسے دیکھ کر کافی چونک گئی اچھا ڈفی اس نے کہا یہ مکھن لے جانے کا طریقہ نہیں ہے تمہیں پہلے سے ٹھنڈے پانی میں ڈالنا چاہیے تھا اگلے ہفتے ڈفی کی خالہ نے اسے ایک پیارا سا ننا پلوا دیا ڈفی نے اسے ٹھنڈے پانی کے برتن میں ڈال دیا وہ چلواتا رہا اور گھر تک کاپتا رہا تم نے کیا کیا ہے ڈفی کی ماں نے پوچھا بیچارہ پلوا ڈانسز سے کانپ رہا ہے تمہیں اس کے گلے میں رسی باندھ کر ساتھ کھینچ کر لانا چاہیے تھا اس کے اگلے دورے کے اختتام پر ڈفی کی پیاری آنٹی نے اسے تازہ پکی ہوئی روٹی پیک کر کے دیا میں اسے کیسے لے جاؤں ڈفی کو حیرت ہوئی او ہاں رسی اور اس نے احتیاط سے ایک رسی کے ایک سرے کو روٹی کے گرد باندھا اور اسے سڑک پر اپنے پیچھے گھسیٹنے لگا اس کی ماں تقریباً بے ہوش ہو گئی جب اس نے روٹی کو گھسٹتے ہوئے دیکھا لیکن اس بار اس نے اپنے ڈفی کو نہیں ڈانٹا اس کے بجائے اس نے اس سے کہا اب کی پیاری آنٹی نے ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے لیکن ہم ابھی ان سے ملنے کو روک دیں گے ہم چھٹیوں کے دوران اس سے ملنے جا سکتے ہیں اور ہم اس کے لیے بہت سے شاندار تحائف لائیں گے اس کے بعد حالات پرسکون ہو گئے لیکن ڈفی جیسے بیٹے کے ساتھ خاموشی دیر تک نہیں رہتی ایک دن ڈفی کی ماں کو ایک بیمار کزن کے پاس جانا پڑا گھر سے نکلتے ہی اس نے کہا ڈفی میں نے کچھ کرارا بریڈ خشک کرنے کے لیے رکھی ہے اس لیے احتیاط سے قدم بڑھا تھوڑی دیر بعد ڈفی پیلے گولوں کو دیکھنے گیا ماں نے کیا کہا آہ ہاں احتیاط سے قدم بڑھاؤ تو اس نے ہر ایک پر احتیاط سے قدم رکھا ایک یورپی کہانی پر منحصر